وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا لا يعلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لكم ميعاد يوم تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون اور ہم نے اے نبی آپ کو تمام لوگوں کے لیے خوشخبریاں سنانے والا اور دھمکا دینے والا بنا کر بھیجا ہے ہاں یہ صحیح ہے کہ لوگوں کی اکثریت بے علم ہے اور پوچھتے ہیں کہ وہ وعدہ ہے کب سچے ہو تو بتا دو آپ جواب دیجئے کہ وعدے کا دن ٹھیک معین ہے جس میں ایک ساعت نہ تم پیچھے ہٹ سکتے ہو نہ آگے بڑھ سکتے ہو سامعین بنایتوں کی تفصیل سماعت کیجیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نذیر اور بشیر دونوں ہیں اللہ تعالیٰ اپنے بندے اور اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ ہم نے آپ کو اے نبی تمام کائنات کی طرف اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے جیسے سور آراف کی آیت نمبر 158 میں اللہ نے فرمایا قل یا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیا یعنی اے نبی آپ اعلان کر دیجئے کہ اے لوگو میں تم سب کی طرف اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں اور سور فرقان کی آیت نمبر ایک میں فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرہ کہ بابرکت ہے وہ اللہ جس نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل فرمایا تاکہ وہ تمام جہان کو ہوشیار کر دیں یہاں بھی فرمایا کہ اطاعت گزاروں کو اے نبی بشارت جنت دے دیجیے اور نافرمانوں کو جہنم کی وعید سنا دیجیے لیکن اکثر لوگ اپنی جہالت سے نبی کی نبوت کو نہیں مانتے جیسے اللہ نے سر یوسف کی آیت نمبر 103 میں فرمایا تو میں اکثر انیس ممنین یعنی گو آپ اے نبی ہر چند چاہیں تاہم اکثر لوگ بے ایمان رہیں گے اور جگہ ارشاد ہوا اگر بڑی جماعت کی مانیں گے تو وہ خود آپ کو اے نبی اللہ کی سیدھی راہ سے ہٹا دیں گے رسول اللہ کی کی کی رسالت عام لوگوں طرف طرف تھی عرب و سب اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پیارا وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا تابع اور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان والوں پر اور تمام نبیوں پر سب پر فضیلت دی ہے لوگوں نے اس کی دلیل دریافت کی تو آپ نے فرمایا دیکھو قرآن فرماتا ہے کہ ہر رسول کو اس کی قوم کی زبان کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ اس میں کھلم کھلا تبلیغ کر دے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت فرماتے ہیں کہ ہم نے اے نبی آپ کو عام لوگوں کی طرف اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے بخاری اور مسلم میں فرمان رسالت ماں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ مجھے پانچ صفتیں ایسی دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئیں مہینے بھر کی راہ تک بھی مدد صرف رعب سے کی گئی ہے میرے لیے ساری زمین مسجد اور پاک بنائی گئی ہے میری امت میں سے جس کسی کو جس جگہ نماز کا وقت آ جائے وہ اسی جگہ نماز پڑھ لے مجھ سے پہلے کسی نبی کے لیے غنیمتوں کا مال حلال نہیں کیا گیا تھا میرے لیے غنیمتیں حلال کر دی گئیں مجھے شفاعت دی گئی ہر نبی صرف اپنی قوم کی طرف بھیجے جاتے تھے اور میں تمام لوگوں کی طرف بھیجا گیا ہوں یعنی جن و انس عرب و عجم کی طرف پھر کافروں کا قیامت کو محال ماننا آخر کب آئے گی جیسے اور جگہ ہے بے ایمان تو قیامت کے آنے کی جلدی مچا رہے ہیں اور با ایمان اس سے کپ کپا رہے ہیں اور اسے حقانتے ہیں جواب دیتے ہیں کہ تمہارے لیے اے کافروں وعدے کا دن مقرر ہو چکا ہے جس میں تقدیم اور تاخیر کمی زیادتی ناممکن ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ نوح کی آیت نمبر چار میں فرمایا لا يؤخر اور جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود کی آیت نمبر 104 میں فرمایا وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ معدود یعنی وہ مقررہ وقت پیچھے ہٹنے کا نہیں تمہیں اس وقت مقررہ تک ڈھیل ہے جب وہ دن آئے گا پھر کوئی لب بھی نہ ہلا سکے گا اس دن بعض نیک بخت ہوں گے اور بعض بدبخت اللہ ہمارا شمار نیک بختوں میں فرمائے اور بدبختوں میں ہونے سے ہماری حفاظت فرمائے